الباب السادس والستون ومئة باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه اول النهار سفر کے لیے جمعرات کے دن کا انتخاب کرنا اور دن کی ابتدا میں نکلنا مستحب ہے عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس متفق عليه وفي رواية في الصحيحين لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبو کے لیے جمعرات کے دن مدینے سے باہر نکلے اور آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے بخاری و مسلم اور بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے علاوہ کسی اور دن میں سفر کریں وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صخر تاجرا وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حضرت صخر بن وداع غامدی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا اللہ بارک امتی فی بکو اے اللہ میری امت کے لیے اس کے پہلے وقت یعنی دن کے ابتدائی حصے میں برکت عطا فرما اور آپ جب کوئی چھوٹا یا بڑا لشکر روانہ فرماتے تو اسے دن کے ابتدائی حصے میں بھیجتے اور حضرت سخر رضی اللہ عنہ تاجر تھے یہ اپنی تجارت کا سامان دن کے ابتدائی حصے میں بھیجا کرتے تھے چنانچہ یہ اس کی برکت سے تونگر ہو گئے اور ان کا مال بہت ہو گیا اس حدیث کو امام ابو داود اور ترمزی نے روایت کیا ہے اور ترمزی نے کہا ہے یہ حدیث حسن ہے